الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك اللہ ایمان والوں کا دوست ہے وہ انہیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان تک پہنچاتا ہے اور کفر کرنے والوں کا دوست تاغوت ہے جو انہیں نور ایمان سے محروم کر کے ظلمت کفر تک پہنچا دیتا ہے وہی لوگ جہنم والے ہیں اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے اس کا تعلق گزشتہ آیت سے ہے گزشتہ آیت اساس اور بنیاد ہے اور یہ آیت اس کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ جو لوگ اپنے ایمان میں صادق ہوتے ہیں عمل صالح کرتے ہیں اور ایمان کے منافی تمام کاموں سے بچتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا ولی اور دوست بنا لیتا ہے انہیں کفر اور شک و شبہ کی تاریکیوں سے نکال کر کھلے اور واضح حق کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور جو اہل کفر ہوتے ہیں ان کے دوست شیاطین اور ام کفر و الحاد ہوتے ہیں وہ کفر و الحاد کو خوشنما بنا کر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور راہ حق سے انہیں برگشتہ کر کے کفر و ضلالت کی راہ پر ڈال دیتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کلمہ نور کو مفرد اور ظلمات کو جمع استعمال کیا ہے اس لیے کہ حق ہمیشہ اور ہر زمانے میں ایک رہا ہے اور کفر کی مختلف قسمیں اور متعدد شکلیں رہی ہیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا وہ السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون اور یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم احتیاط رکھو النعام آیت ایک سو ترپن